حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سونا پہننے اور کسم سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستتر